راوح بن عبادہ اور الرزاق نے ابن سے مجھے ابراہیم سے خبر دی اور جمعے کے دن غزل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا تاؤس نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اگر اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہو وہ خوشبو یا تیل بھی استعمال کر سکتا ہے انہوں نے جواب میں کہا میں یہ بات نہیں جانتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکسٹھ